زوجہ رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی تھی اور میری ٹانگیں آپ کے قبلے کی سمت میں ہوتی تھی جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے دباتے بس میں اپنی ٹانگوں کو اکٹھا کر لیتی جب آپ کھڑے ہوتے تو میں ان کو پھیلا دیتی ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے حدیث نمبر انیس سو سڑسٹھ مسند احمد